حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے یہ دین بارہ خلافا تک معزز اور غالب رہے گا چنانچہ لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور آواز بلند کی پھر آپ نے آہستہ سے ایک بات کہی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان آپ نے کیا فرمایا ہے تو انہوں نے بتایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے سننے ابو تابوت حدیث نمبر چار ہزار دو سو اسی